من کا من کان مستنم منکم فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفطرہ ابرہم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا انتخبهم الله لصحبة نبيه او قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیز اور بزرگوں اللہ جل جلالہ امن والہ کی نعمتیں اور اس کے انعامات تو بے حد و بے شمار ہیں خود اللہ نے فرمایا وہ ان کا اردو نعمت اللہ کر سبا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے پھر ساری مخلوقات میں سب سے اونچا اللہ جل جلالہ عمد نوالہ نے اس انسان کو بنایا پھر انسان کے ساتھ اسلام اور ایمان کی نسبت مرحمت فرمائی کہ اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا پھر کرم پر کرم یہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا قرآن کریم جیسی کتاب جس کو خود قرآن نے کہا ہے حدل للناس تمام انسانوں کے لیے قرآن میں رہبری ہے بیمار کے لیے تندرستی کے لیے مالدار کے لیے غریب کے لیے تاجر کے لیے کاشکار کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے عوام کے لیے خواص کے لیے مشرق والوں کے لیے مغرب والوں کے لیے دیہاتوں میں رہنے والوں کے لیے عربوں کے لیے عجمیوں کے لیے خد الناس تمام انسانوں کی رہبری قرآن میں لیکن قرآن نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا کہ میم ذالک الکتاب لا غیب فیہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کہیں سے کہیں کسی شعبے میں اور کسی جگہ پر شک و شبہ کی گنجائش نہیں جس کا جتنا ایمان اللہ پر اللہ کی کتابوں پر فرشتوں پر آخرت کے دن پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جس کا جتنا یہ ایمان ٹھوس ہوگا اس کو قرآن کے راستے سے رہبری ملتی چلی جائے گی اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ اور آپ کی پوری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور کہا کہ اماں جان آپ ہم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو صحابہ نے کہا جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے ایک ایک حرف وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری تفسیر ہے کہ جو قرآن میں ہے وہی سارا آپ کی حیات مبارکہ میں اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان تطیعوہ تحتدو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے ان کی بتلائی شریعت ان کے بتلائے حلال حرام ان کے بتلائے دین ان کی بتلائی سنتوں پر اگر چلتے رہو گے تو راستے دکھتے رہیں گے ہدایت ملتی رہے گی اور ہدایت ملے گی تو پھر دنیا میں بھی امن سے چین سے برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ اور جب دنیا سے جاؤ گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم شیر محکوم کہ جو دنیا میں جس کی نقلیں اتارتا ہے جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے جو جس کی چال چلتا ہے قیامت میں وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوں گی ایک قسم وہ ہوگی جو نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ شہداء اور صالحین کے ساتھ عالیہ اللہ اور بزرگان دین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا اور ایک قسم وہ ہوگی جو انتہائی خدا کے دشمن فرعون قارون شداد حامان ابئی ابن خلف امیہ ابن خلف ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا کہ کیا مطلب کہ جس نے اپنی جان اپنا مال اور اپنی صلاحیت کو نبی کے نمونوں کے سامنے رکھ کر صحابہ کے نمونوں کو سامنے رکھ کر اور اولیاء اللہ کے نمونوں کو سامنے رکھ کر کے اپنی جان مالا صلاحیت استعمال کی ہوگی راتوں میں دن میں کمانے میں خرچ کرنے میں دلوں کے عقیدے میں بدن سے نکلنے والے اعمال میں ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جس نے اپنے مال اپنا وقت اور اپنا پیسہ اپنی منمانیوں پر اپنی جی کی چاہتوں پر خدا کے حکموں کو توڑتے ہوئے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہوئے اور آخرت سے آنکھیں بند کر کر جیسے مرنا ہی نہیں ہے جیسے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے جو چاہے کرو جیسے چاہے کرو جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو جو چاہے کماؤ جس طرح چاہے کماؤ جہاں چاہو راتیں گزار لو جہاں چاہے دن گزار لو جن کی زیاد مال اور صلاحیتوں کی یہ ترتیب ہوگی ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا فرعون قارون کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری دنیا اور اس کے سارے سامان یہ شہر صوبے ملک اور حکومتیں گورنمنٹیں آفسیں دفتر کاروبار منڈیاں مارکیٹیں اور یہ سارے سامان یہ تو دکھتے ہیں یہ تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں لیکن جس کی خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہے ان میں کی کوئی چیز اس وقت نظر نہیں آ رہی اور ہر آدمی پر ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ آج جو کچھ دکھائی دے رہا ہے سب دکھنا بند ہو جائے گا اور جتنا اس وقت غیب میں ہے وہ سارا سامنے آ جائے گا اور اس وقت میں وہ جتنا بڑا چاہے پسمار خاں ہو وہ ساری چوکڑیاں بھول جاتا ہے سکرائٹ کے وقت میں اور قرآن کہتا ہے کہ اس وقت میں آدمی ایک چانس مانگے گا ہمیں ایک موقع دیا جائے ہمیں ایک چانس دیا جائے حتائج الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون کہ جب موت کا فرشتہ پنجہ رکھے گا روح قبض کرنا چاہے گا اور جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر انسان کی جنت اور ہر انسان کی دوزخ وہ تیار ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب معراج ہوئی اور ہر آسمان پر الگ الگ مناظر دکھائے گئے پھر سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی پھر حق تعالیٰ شاہروں نے آپ کو جنت دکھائی لذف دکھائی اس کی نعمتیں اور اس کے عذاب دکھائے اور ساری ج... سارے زمین سے آسمانوں کی طرف جانے والے اعمال اعمال پر آسمانوں سے زمین پر آنے والے فیصلے اور یہ اتنے قریب ہو کر کے کہ ایک کمان دو کمان کا فاصلہ رہ گیا اور اس شب معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ شانہ سے باتیں ہوئی مفسرین نے لکھا ہے کہ پچاس ہزار باتیں ہوئی اور آپ نے امت تک پہنچانے میں کسی چیز کی کمی نہیں فرمائی اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مسجد مبارکہ میں فجر کی نماز سے بیان شروع فرمایا ظہر تک فرماتے رہے ظہر پڑھ کے پھر آپ نے بیان شروع فرمایا عصر تک فرماتے رہے عصر پڑھ کر پھر آپ نے بیان شروع فرمایا اور مغرب تک بیان شروع بیان فرماتے رہے جس کو علماء نے ایک بہت بڑی کتاب جس کا نام الجدایا و نہایا چودہ سے زیادہ اس کے کی جلدیں ہیں اس کے اندر کہ اس پورے دن کی تقریر میں اور پورے دن کے واز میں آپ نے فرما دیا دنیا کہاں سے شروع ہوئی جب شروع ہوئی تو آسمانوں میں زمینوں میں چاند میں سورج میں ستاروں میں کیا کیا ہوا اور اس وقت دنیا میں جو انسان تھے قومیں تھی علاقے تھے برادریاں تھی خاندان تھے افراد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا کتنی قوموں کو اللہ نے تہوالا کیا کتنوں کو ذلیل و رسوا کیا کہ سامان تو ان کے پاس بہت عزتوں کے تھے جائیدادیں جاگیریں تھیں بڑے بڑے کاروبار تھے بڑی بڑی زمینیں تھیں باغات اور کھیتیاں تھی قومی طاقتیں تھیں اور ٹیکنالوجی اس زمانے کی ٹیکنالوجی جو بہت اس وقت دنیا میں کہیں دیکھنے میں نہیں آتی جیسے آثار قدیمہ وغیرہ کا پتہ چلتا ہے ابھی دو سال پہلے ہم گئے تھے یمن جہاں وہ کا تخت اور حضرت سلیمان علیہ السلاط تسلیم اور وہ سارے صحابہ کے واقعات نبیوں کے اور وہ ابرہا جس نے بیت اللہ کے مقابلے میں اپنا بیت ابراہ بنایا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر تیار کر کے بیت اللہ کو گرانے کے ارادے سے چلا تھا وہ اس کا گھر بھی ابھی کھنڈرات کی شکل میں ہے تو پرانی ٹیکنالوجی دنیا بھی بہت پیچھے ہے ٹیکنالوجی میں حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت بنایا تھا لوگوں نے اس میں چھ لاکھ کرسیاں تھیں اس میں جو سیٹیں تھیں وہ چھ لاکھ تھی تمہارے ملک نے کتنے بڑے بنائے دس ہزار سیٹوں کا بن گیا کہ خام خائی پھوپا پھوپا کر رہے ہو ہم ہم ہم ہم کہ بچوں ابھی تو بہت پیچھے ہو ابھی تو تفلے مکتب ہو جیسے بچہ وہ تختی لے کر جاتا ہے نا مدرسے اتنا سا پٹھا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اور سمجھتا ہے کہ مدرسے جا رہا ہوں مدرسے جا رہا ہوں تو بیٹا کیا ہے کیا لب بات ایسا یہ دنیا کے ہم نے پولو بنا لی ہے ہم نے راکٹ بنا ہے اور ہم مریخ کو جا رہے ہیں کہ بچوں ابھی تو تم کہیں بھی نہیں ہو ہم خواہ ڈھنگے مت مارا کرو قرآن پڑھو گے حدیث پڑھو گے نبیوں کی سیرتیں پڑھو گے تاریخ پڑھو گے کہ کیا قومیں گزری ہے اور کیسے لوگوں کے ٹھاٹ تھے اور کیسے لوگوں کے کاروبار تھے اور پوری قوم شعیب کے پاس پوری منڈی ایسی تھی اور پورا بازار اور مارکیٹ ایسا تھا کہ سارے بھاؤ تال وہیں سے ڈکلیئر ہوتے تھے اور ایک ایک کے پاس پورا پورا مارکیٹ دنیا بہت لیکن ان سب کے ساتھ کیا ہوا اور کس وجہ سے ہوا وجہ بھی بتائی ہے کیا ہوا وہ بھی بتایا ہے پھر حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا پھر جب آپ تشریف لائے تو اس وقت کسرا اور قیصر کہ جس کا خالی سر پر تاج جو رکھا جاتا تھا وہ کئی تن سونے کا کئی تولے نہیں کئی شیر اور تنی کئی تن سونے کا تھا اور کیا اس کے کرو پر تھے پھر ادھر آدھی پر کسرا تھا آدھی پر کیسر تھا پھر یس تھا مقوت تھا کیسی کیسی طاقتیں تھیں پھر ان کا کیا ہوا اور ان کا کیا ہوگا یہ پہلے آپ نے بتلا دیا تھا اخیر میں جوں جوں قیامت قریب آتی چلی جائے گی کیسے کیسے فتنے ہوں گے گھروں میں فتنے بازاروں میں فتنے کالجوں میں فتنے مسجدوں میں فتنے مسجدوں سے باہر فتنے جیسے مسجدوں کے فتنے بتلائے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں لڑیں گے لوگ مسجدوں میں شور مچائیں گے اور اس کی سزا میں حضرت اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو یا تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک زمینوں میں دسائیں گے یا ان کی صورتیں سور اور بندر کی بنائیں گے پھر سرخ آندیاں چلیں گی آسمانوں سے پتھر برسیں گے زمینوں کی پیداوار ختم ہو جائے گی انسان انسان کو کھائے گا اور بہت ساری گوئیاں یہاں تک کہ بے دینی کو لوگ دین سمجھیں گے بے حیائی ننگا پن اور یانیت اور جانور پنے کو ترقی اور تقدم کا نام دیں گے کہ بہت ترقی پر جا رہے ہیں جو جتنا ظلم کرے گا یہاں تک آیا ہے روایتوں میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کے فیصلے لوگوں کے مقدمے ظالموں کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ ظالم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے کہ دو آدمی ہیں ایک مظلوم ہے ایک ظالم ہے اور سارا کیس مظلوم کی حمایت میں ہے اور دوسرا ظالم ثابت ہے اس کے باوجود ظالم جو ہیں وہ ظالم کے حق میں فیصلہ کریں گے اور مظلوم کو سزائیں دیں گے کہ دنیا میں وہ سب ہو میں یاد کر رہا تھا اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یعنی ہر موقع پر چلنے کا راستہ بتایا رہبری فرمائی ان تو انتہدو اگر آپ کو نمونہ بنا کر آپ کی چال چلنا آپ کی تابے داری کرنا آپ کی غلامی کا تاج اپنے سیرے پر رکھنا اور اپنے سر پر رکھنا اور آپ کی شریعت و سنت کو سینے سے لگانا اگر آدمی یہ طے کر لیتا ہے تو اسے ہدایت کا نور ملتا چلا جائے گا اور جس طرح سورج چمکتا ہے جتنا چلتا رہتا ہے چمک بڑھتی رہتی ہے اتنا آدمی کے دل میں نور آتا چلا جائے گا اور یہ نور اسے قیامت میں ایسے کام دائے گا نور یس آبئی کہ ان کی روشنی آگے آگے ہوگی اور وہ ان کی روشنی کے پیچھے چلیں گے کہ جیسے آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے اس کی روشنی سامنے ہوتی ہے اور آدمی اس روشنی میں چلتا ہے کہ ہدایت والا اپنے نور کی روشنی میں قیامت کی منزلیں طے کرے گا لیکن جیسے میں نے عرض کیا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں نظر نہیں آتی اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہمیں پہلے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا ہم نے ایمان سیکھا اور ایمان سیکھ ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا قرآن سیکھتے سیکھتے پھر سمجھ میں آتا چلا گیا یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ نہ جائ اور اس کے نتیجے میں اتنی زبردست قوت حاصل ہوئی ایک موقع پر ایک کتاب حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک واقعہ دو لشکروں کا آمنے سامنا ہوا ایک کے پاس بہت بڑی تعداد بہت سارے اوزار بہت سارے ہتھیار بہت بڑی طاقت اور یہاں ایمان والوں کے پاس ہاتھ بھی خالی جیب بھی خالی تعداد بھی تھوڑی جب میدان گرم ہوا وہ ہار گئے یا جیت گئے تو جو ان کا پڑا تھا جو پادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ بھئی پہلے یہ بتاؤ کہ ان کے جیتنے کی وجہ کیا ان کے ہارنے کی وجہ کیا ہمارے ہارنے کی وجہ کیا کیا تعداد زیادہ کم تھی ہتھیار زیادہ تھے ان کے پاس تو ان کی شاہدیوں نے رپورٹ دی کہ جی یہ بات نہیں ہے ہتھیار ہمارے پاس جو وہ تو انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے تعداد ہماری اتنی بڑی تھی کہ میدان میں کہیں جگہ نہیں تھی کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے تو پہلے درجے کے سی آئی جی افسر نے یہ رپورٹ دی کہ ان کی بات یہ ہے کہ صبح سے شام رات کا اندھیرا ہو دن کا اجالا ہو یہ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں یہ اپنے کاروبار کر رہے ہوں ان کے گھر کی کوئی شادی تقریب ہو ہم نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کی اصل بنیاد خدا رسول کی تابے داری ہے کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں کھائیں گے کمائیں گے بیوی بچے ہوں گے اپنی خوشی منائیں گے غم کے موقع پر غم کن ہوں گے لیکن ہمارے سامنے خدا کس سے راضی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی سنت اور شریعت کیا ہے کہ یہ پہلی بنیاد ہے ان کی جس پر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے دوسرے درجے کے افسر کو بلایا تمہاری رپورٹ کیا ہے نے یوں کہا کہ پہلے نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے میری ایک چیز میں نے جو چیز مار کی ہے وہ یہ دیکھی کہ یہ نفلیں بھی خوب پڑھتے ہیں تسبیح بھی خوب پڑھتے ہیں صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق بھی پہچانتے ہیں راتوں کو روتے بھی بہت ہیں اور دین کی محنت بھی بہت کرتے ہیں لیکن میں نے جو چیز مار کی وہ یہ کی کہ ان کے دین میں ان کی نیکیوں میں ان کے اعمال میں جس چیز سے کمی آتی ہے وہ گناہ ہے کہ اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں تو پہلے کا کیا کرا سب شوق ہو جاتا ہے رائزہ ہو جاتا ہے تو یہ جتنا عملوں کے کرنے کی پابندی کرتے ہیں اتنا ہی اپنے عملوں کو بچا کر قیامت تک لے جانا اور راستے میں کہیں اسی لائن سے کمائی کے راستے خرچ کے راستے کھانے پینے کے راستے گھر کی شادی تقریب کے راستے اس عمل میں اور اس دینداری میں کوئی خرابی نہ آئے یہ پوری اس کی احتیاط کرتے ہیں کہ جس چیز سے ان کو خدا رسول نے منع کیا ہے اس سے پورے طور پر یہ بچتے ہیں جب یہ دو باتیں ہوئی تو تیسرا جو ان کا بڑا افسر تھا اس کو بلایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ جن دونوں نے جو رپورٹ آپ کو دی ہے سو فیصد یہ دیندار ہیں ہر قدم پر یہ شریعت سنت کو سامنے رکھتے ہیں اور اسی وقت میں شریعت سنت نے جس کو منع کیا اسے پورے طور پر بچتے ہیں لیکن میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ کہ یہ زندگی ان کو ملے اور یہ زندگی یہ دولتوں کے دلدادے نہیں ہیں یہ عہدے اور کرسیاں نہیں چاہتے ہیں یہ جائیدادوں اور زمینوں کے لالچی نہیں ہیں ان کے اندر میں ایک بھوک اٹھتی ہے ان کے دلوں میں آگ سی لگی ہوئی ہے اللہ تیرا ہر بندہ اور بندی تجھے کیسے پہچانے تجھے کیسے راضی کرے ہر ایک کی آخرت کیسی بنے ہر ایک جنت میں کیسے جائے اس فکر میں یہ اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ مالوں کی پرواہ کرتے ہیں نہ نہ گرمی نہ سردی پیاس نہ بھوک اسی لیے سیرت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر ہوئے ہیں اور جو آپ کے غزوات ہوئے ہیں کہ بعض غزوات سات غزے ایسے ہوئے ہیں حضور کے کہ آپ نے سوائے ٹڈی کے کوئی چیز نہیں ملی ہے کھانے کو پورے صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہے سات غزلیں ہیں اور ٹی کھائی ہوئی بعض غزوات ایسے ہوئے کہ ایک کھجور تقسیم ہوئی ہے لیکن یہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے ہر ایک کو ہدایت مل جائے ہر ایک جہنم سے بچ جائے ہر ایک جنت میں داخل ہو جائے اس فکر میں انہوں نے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کی ایک کھجور پر گزارا کیا اور اگر یہ محنت کرتے کرتے تڑپ گئے اور ان کی بھوک نے اور ان کی پیاس نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا کہ بھوک سے بے ہوش ہو گئے زمین پر آ گئے ایسے وقت میں اگر کوئی بھائی ان کے پاس پہنچ گیا ان کا عزیز ان کا رشتے دار کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ جماعت میں بھائی آئے ہوئے ہیں بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں دیکھوں کہاں ہے تو دیکھا کہ ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں اور سسک رہے ہیں اور جیسے زندگی کے آخری سانس ہیں تو سوچا کہ لاؤ چند قطرے ان کے حلق میں ٹپکا دوں جب میں ان کے قریب پہنچا ہوں پانی لے کر کے بولنے کی ان میں ہمت نہیں تھی لیکن ان کے دوسرے ساتھی بھی اسی طرح ان کے برابر میں لیتے ہوئے تھے تو اشارہ کیا کہ بھائی بھائی کو پلا دو ہے دنیا سے جا رہے ہیں دوسرے کی زندگی بچ جائے چاہے میں موت کے منہ میں چلا جاؤں یہ ان کا جذبہ ہے کسی کو مارنا کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا کسی کی آبرو سے پھیلنا کسی کی ٹانگ کھینچنا کیونکہ اس کا تو ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہم کسی کو نقصان پہنچائیں یہ تو بھیڑیوں کا سانپوں کا بندروں کا لنگوروں کا ان کا کام ہے کہ بندر اس چھت سے اس چھت پر اس چھت سے کود کر کے کسی گھر کی شہر پر کوئی باغ ہے تو اس ڈال سے اس ڈال پر درخت سے اس درخت پر یہ تو بندروں کا کام ہے کسی کو نقصان پہنچانا انسان اور وہ کسی یوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہے اس کا کوئی تصور نہیں جب وہ دوسروں کے پاس میں پہنچا تو وہ تو پورا پورا سماج ایسا بنا ہوا تھا پوری سوسائٹی میں رہنے والا ہر فرد ایسا تھا کیا چھوٹا کیا بڑا کیا غریب کیا مالدار کیا جوان کیا بوڑھا کہ ہر ایک نبی کے رنگ میں رنگا ہوا تھا اس لیے کہ ان کو جو یہ سبق پڑھائے گئے تھے ان کا مدرسہ مسجد نبوی میں تھا جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور آپ ہی کے سامنے پھر آپ نے ابو بکر عمر عثمان و علی کو ابو حرب نے حضرت معاذ نے جبل امرد نے آس اور ابو حریرا کو زیدب نے صادق کو اور امریک آس کو صارف نے معاذ کو اور صادق نے عبادہ کو ان سب کو اتنا جلیل القدر عالم بنایا تھا کہ جو باہر سے قافلے آتے تھے جو قبیلے کے لوگ آتے تھے ان کی تعلیم ان کی تربیت انہیں اخلاق اشار ہمدردی کسی کی جان بچ جاتی ہے اگر اپنے پر گرمی جھیل کر کسی کا کلمہ بن جاتا ہے اگر کوئی سی بھوک برداشت کر کر کسی کی کوئی آخرت کی طرف چل دیتا ہے اور آخرت کا رخ اگر اس کا بن جاتا ہے اور ہمارے گھر کا چولہا بج جاتا ہے پرواہ نہیں کریں گے آج بجھا ہے کل کو خدا جلا دیں گے لیکن ان کی آخرت بن جائے کہ اور کیا دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھیوں کو دیکھا ان کی تو سب کی کہ ایک کے پاس دوسرے کے سات جگہ پر گئے ساتوں بھائیوں نے دیکھا کہ جان دے دی کہ لاؤ واپس چل کے وہاں آئے وہاں آئے وہاں آئے ہر ایک ہر ایک اللہ کا پیارا ہو چکا ہے لیکن دوسرے کی زندگی بچانے کہ کیا پتا اس کی زندگی بچے گی کتنی نیکیاں کرے گا کتنے اعمال کرے گا نبی کے غم کو کتنا اپنا غم بنائے گا نبی کی امت پر کتنی شفقتیں اور پیار برسائے گا ہماری زندگی کا کیا ہے ہر ایک اس جذبے کے ساتھ کہ اور کیا دیکھا کہ ہم نے اپنے آدمیوں میں چل پھر کر دیکھا تو دیکھا ہر ایک اپنی روٹی پہ دال کھینچ رہا تھا ہر ایک اپنی پراپرٹی اپنی جائیداد جاگیر بنانے کے چکر میں تھا ہر ایک اپنی عزت بنانے کے چکر میں تھا اور اتنا نہیں کہ ہماری جائیداد ان کی جائیداد بن جائے پراپرٹی بن جائے ان کی عزت بن جائے بلکہ اس کے لیے اگر انہیں کسی کا خون کرنا پڑتا اور آج کی زبان میں میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر انہیں کسی کو سپاری دینے کی ضرورت پڑتی تو سپاری بھی دے دیتے جان بھی لے لیتے لیکن ہماری بن جائے چاہے سب کی اجڑ جائے جب یہ پوری رپورٹ دی تو اس بادشاہ کا نام تھا ہیرا پل اس نے کہا کہ جاؤ میری طرف سے یہ بات سنا دو جس خاندان کی جن بستی والوں کی جس علاقے والوں کی جس قوم کی یہ صفات ہوں گی جو اپنے خالق و مالک اپنے پالن ہار پیدا کرنے والے اور اس کی طرف سے آنے والے نبی اور پیغمبر کی بتائی شریعت و سنت کے مطابق چلیں گے اور انہوں نے جن چیزوں سے روکا اس سے رکیں گے اور اپنی بنانے کے بجائے ہر ایک کی آخرت بن جائے ہر ایک خدا کو پہچان لے اس کے مجاہدے کریں گے اور قربانیاں دیں گے جو قوم دنیا میں جب تک یہ رہیں گے اگر زمینیں ان کے راستے میں آ جائیں گی تو زمینیں راستہ دینے پر مجبور ہو جائیں گی اگر پہاڑ ان سے ٹکرائیں گے تو پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے اگر جنگلوں کے دیر اور شیر ہوں گے تو وہ اپنا جنگل خالی کر لیں گے اور ان کو راستہ دے دیں گے اس لیے کہ ان کی زندگی پر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہاں جب یہ اپنا نبی کا راستہ چھوڑ کر شریعت سے منہ موڑ کر اپنی منمانی اور جی کی چاہتوں پر وقت بھی لگائیں گے پیسہ بھی خرچ کریں گے راتوں کو جو چاہیں گے کریں گے دن میں جو چاہیں گے کریں گے جیسا چاہے رکما کھائیں گے کسی کی بہن کسی کی بیٹی کسی کی بہو حلال نہ حرام جائز نہ ناجائز جائز کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا یہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر الٹے لٹک جائیں گے اور دعائیں کریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی دعائیں ان کے سر سے ایک بارش کو پڑنی جائے گی اور پھر انہیں ان کے معمولی قسم کے لوگ جو دنیا میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس قسم کے لوگ ان کی عزتوں سے کھیل کھیلیں گے ان کی کنواریوں کو اپنا نشانہ بنائیں گے ان کے جوانوں کو اپنا کھلونا بنائیں گے ان کے دولت مندوں کو شرابت پلا پلا کر اور بدکاریوں کے اڈے قائم کر کر کے وہ کس کو چاہے تم طلب کا کیا کہتے ہیں طلب کے کیا بلکہ طلب کے ممبر ہاں ان کے طلبوں کے ممبر بنائیں گے کہ طلب میں کیا ہوگا کہ ناچ دیکھیں گے کبھی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جائیں گے کماری بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے اور یہ یوں سمجھیں گے کہ ہم ترقی کریں گے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فجر سے لے کے مغرب تک کی پوری بات میں بتا چکے ہیں کہ جب ان کے ایسے دن آئیں گے ان کی رات اور ان کے دن ان کا ان کی جان ان کا مال ان کی صلاحیتیں جب ننگے ناچ نچانے میں ننگے ناچ دیکھنے میں اور ننگے ناچ کرانے میں جب ان کے پیسے اور دولت خرچ ہوں گی تو پھر زمینیں ان کو لکما بنا کے کھا جائیں گی ان کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے یہ بھیک مانگیں گے جیسے تاریخ بتلاتی ہے بنو المیا کی تاریخ بتلاتی ہے کہ بڑے بڑے شہزادے تھے اور ایک ایک کو بڑا میں بڑی جائیدادیں جاگیریں اور ریاستیں اور حکومتیں دی تھی لیکن جب وہ عیاشیوں میں پڑے ہیں تو پھر یہی شہزادے ہیں کہ وہ بنی امیہ کی مسجد جس کے مینارے پر قیامت کے قریب حضرت شاہ السلام آنے والے ہیں وہاں کی سیڑھیوں پر شہزادے کھڑے ہوتے تھے اور مسلی جب فارغ ہو کر آتے تھے او بھائیو مسلیو یہ مسجد ہمارے خاندان نے بنائی ہے مینارا ہمارے دادے نے بنوایا نمبر ہمارے چچا نے بنوایا مسجد کے شہر کے سہن کے پتھر ہمارے ابا نے لگوائے ہم بھوکے ہیں ہم بھوکے ہیں ہم تمہارے پاس سب ہو خیرات ہو فطرہ ہو زکات ہو ہمارے ہے دنیا اس کو پہلے دیکھ چکی ہے اور یہ بات حدیثوں میں بھی ہے ہر جگہ اللہ جل جلال کی کسی سے رشتے داری نہیں سب اس کے بندے ہیں شریعت سب کے لیے قانون سب کے لیے نبی کی سنتیں سب کے لیے نبی اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن سب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی زندگی سب کے جو خاندان جو فرد جو برادری جس جگہ کے لوگ اس کو زندگیوں میں جگہ دیں گے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے دادا شان ہوں ان کے ساتھ وہ کرم کا رحم کا فضل کا معاملہ کریں گے جو بدینے والوں کے ساتھ کہ جن کے پاس کھانے کو ٹکڑا تھا نہ پہننے کو چکڑا تھا نہ سر چھپانے کو جھوپڑا تھا لیکن ایک تالی کملی والے کا دامن تھام لیا تھا اور یہ طے کر لیا تھا بایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس بات کی کہ آپ بھی کی سنیں گے آپ بھی کی مانیں گے اور جی چاہے گا تو اور ہماری طبیعتوں سے خلاف ہوگا تو ہر حال میں جنہوں نے یہ کر کے دکھایا خدا نے ان مدینے والوں کو کیسا چمکایا کتنا بڑھایا ان کی ان کے ہاتھوں پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلایا مکے میں ابو جہل بھی ہے ابو لہب بھی ہے اتبا بھی ہے سیبا بھی ہے اور وہ میاں ابن فل بھی ہے جس کی بارہ برانچ سے ہی کاروبار کی بارہ جگہ اس کے آفس تھے اور اس کے کاروبار تھے اور ساری کمائی روزانہ اس کے پاس آتی تھی لیکن اس کمائی کا ہر پیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خدا کے ناراض کرنے میں اس پر لگاتا تھا ابو لہب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کے لیے بڑے مجمع نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو بڑے کسی باپ کی بیٹی گھر بیٹھے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے یہ تو حضور کو رسوا کرنے کے لیے کیا لیکن اللہ جل جلال رحمن والی نے صورت نازل فرمائی تب یدا ابی ابھی وطب و تب یہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے گا یہ ہلاک ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اس کے دونوں بیٹے مرے اور ایسے مرے ہیں اور خود جب مرا ہے اور اس کی لاش کو مکہ مکرمہ میں دفن کرنا چاہا تو مکے کی زمین نے قبول نہیں کیا زمین نے لاش واپس پھینک دی اتنا ناپاک کس پاک زمین نے دوبارہ تین مرتبہ دبانا چاہا تینوں مرتبہ پھینک دیا لوگ سمجھ گئے کہ مکے کی زمین لینے کو تیار نہیں ہے باہر جا کر پہاڑوں کی چٹانوں کے نیچے زبردستی اس کو دبایا ہے مدینے والوں کے پاس کچھ نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابے داری تھی آپ کی محبت تھی آپ کی شریعت کا تاج اپنے سر کے تھا خدا نے اتنی عزتیں دی اور ان کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تھی نتیجے میں دنیا میں بھی رسوار زمین ہوئے اور قیامت تک ان پر لانتیں ہیں خدا ہماری تمہاری حفاظت فرمائے یہ تبلیغی جماعت یہ جماعتوں میں جانا یہ مسجد وار جماعت یہ چلے چار مہینے تین دن اور اپنے گھروں میں تعلیم مسجدوں میں عمل یہ تو تحریک نہیں ہے ہر ایمان والے کو اس کی ذمہ داری بتلانا ہے کہ اگر تم سب سب کے لیے تمہارے پاس وقت ہے سب کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے سب کے لیے تمہاری صلاحیت ہے تو اپنے گرے والوں میں گون ڈال کر دیکھو سال بھر میں مہینے میں روزانہ ہفتے میں تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں چمک جائے تمہارے گھروں میں اور تمہاری سوسائٹی اور برادریوں میں تمہاری تمہاری بچیوں میں اور جوانوں میں آ جائے اس کے لیے تمہارے پاس کتنا وقت ہے کتنا پیسہ ہے کتنی صلاحیت اسی لیے ہیں کر کر کے سمجھاتے ہیں خدا مجھے بھی صحیح سمجھ دے خدا تمہیں بھی صحیح سمجھ دے صرف اتنا کہیں اتنی بات تو میں درخواست کروں گا پورا مجمع ہے نام لکھنے کا وقت نہیں ہے اتنی نیت کر لو کہ آج تک وقت ایسا صلاحیت اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض کرنے میں جتنا استعمال ہوا ہے اللہ سے سچی توبہ کریں گے اتنے تو سب ارادے کر لو اللہ سے معافی مانگیں گے اور یہ طے کرو کہ آئندہ ہر قدم پر علماء کرام سے پوچھ کر شریعت کا حکم کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ہمارا وقت کہاں لگنا چاہیے کتنا لگنا چاہیے کیسے لگنا چاہیے علماء سے پوچھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جب مریں گے لوگ مرتے وقت رسیطیں کرتے ہیں فلانا کاروبار فلانی زمین فلانی جائیداد فلانی چیز ہم وصیت کریں گے بیٹا فلانا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 هدى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فيا معشر الإخوان إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مداء الهداية والإيمان فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه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 القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر